حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوڑ صرف اونٹ گھوڑے کی ہوتی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھتر